عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دوران میں دریافت کرتے فرماتے تھے آج میں کہاں ہوں کل میں کہاں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن آ ہی نہیں رہا انہوں نے کہا جب میری باری کا دن آیا تو اللہ نے آپ کو اس طرح اپنے پاس بلایا کہ آپ میرے سینے اور حلق کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6292